قابل احترام بزرگوں پیارے بھائی اور دوستوں اللہ کو پورے آدم اور ہم سب کو جو بھیجا ہے یہ سارا آزمائی پیدا کرنے والا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میں تمہاری موت کو خراب ہے پوری کائنات کو ہر تعلق زمین آسمان سورج چاند ستارے دریا پہاڑ اور اس کے اندر میں جتنے بھی مخلوقات یہ تمام مخلوقات کو ہم سارا شاملوں نے خود اس میں اللہ اگر شامل ہے کسی سے مدد لینے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی اور کسی سے کوئی مشورہ بھی کرو اور ان سب میں اللہ نے جو کچھ کسی اندر میں ہے وہ سمے تنہا اللہ میں اور اس وقت میں کائنات میں چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو چاہے جانور ہو جو کچھ ہے ان سب پر شان ہو کی پوری پوری نگاہ اور ہر ایک کی تعداد اللہ کے لیے شام ہو کو معلوم پیدا کرنے کے بعد سپتال شان ہو بھولے نہیں سبحان الذي من خلق الخلق فاحصاهم عددا جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس کی تعداد کو وہ جاتا ہے اور پھر ہر ایک کو اس کی روزی پہنچاتا ہے سبحان من قسم اور رشتہ پانچ روزگار جس نے روزی کو تقسیم کیا ہے اور کسی کو بھولتا نہیں ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا رہا ہے اور روزی میں جو کھانا ہے اور جو اس کی خوراک ہے وہ پہنچا پرندوں کو ان کی چوپاروں کو ان کی پرندوں کو ان کی ہر ایک کی جو خوراک اور جس مقدار کی ہے وہ پہنچا ہر ایک کو مل جائے اور دنیا میں بہت بڑی مخلوق وہ ہے جو بغیر دکان بغیر مکان بغیر کھیت کے اور بغیر کی محنت کے کھا رہے ہیں جی، جی۔ جن کی نہ دکان ہے جن کی نہ مکان ہے جن کی کوئی چیز نہیں اور بہت بڑی مخلوق وہ ہے جس کو اللہ سے نشان ہو بغیر دکان مکان کے روزی پہنچا تمام جانوروں کو بغیر دکان مکان کے پہنچا چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو ان کی روزی پہنچا ایک چوٹی ہے اس کو پہنچا نہیں اور سمندر میں رہنے والے امبر اور ویل مچھلی ہے جو ٹنوں کے حساب سے کھاتی ہے اس کو بھی پہنچا سب کو تنے تنہا اللہ کے رشانوں پہنچا دیں اور اس پوری کائنات پر اللہ کی پکڑ ہے ایک ایک چیز پر اللہ کی پکڑ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر سے ہٹ نہیں سکتی ہل نہیں سکتی ہوائیں اتنی بڑی طاقت اور مخلوق ہے لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتی فرشتے کی دو انگلیوں کے بیچ میں سے یہ نکلتی زمین اتنی بڑی ہاں، مٹی اتنی بڑی مخلوق ہے لیکن وہ اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتی سورج جو پوری زمین اور پوری دنیا سے کئی گنا بڑا بتاتے ہیں لوگ سائنس کا اس سورج کا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اپنی مرضی سے پہلے شروع نہیں ہو سکتا اور اپنی مرضی سے پہلے غروب بھی نہیں سکتا جو ڈگر اللہ نے بنائی ہے اس کو اسی ڈگر پر چلنا سب پر اللہ کی پکڑ ہے ایک ایک چیز پر اور ہفتہ شاہوں نے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں میں خاصیت اللہ نے رکھی ہے اس چیز میں خدا اللہ نفع ڈال دے تو نفع ملے گا اور اسی چیز میں خدا نقصان ڈال دے تو نقصان ملے گا اس کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے پانی کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو سیراب کر دیں کھانے کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کی بھوک دور کر دیں وہ اللہ کا اس کو امر ہے جب تک اللہ کا امر ہے اس کھانے سے بھوک دور ہوتی رہے گی اور جس دن اللہ نے اپنا امر کھینچ لیا تو کھاتا کھاتا کھاتا آدمی تھک جائے گا اور اسے جو بکر ہو جائے گی اور اس کا بیٹری بھرے گا پانی میں جب تک اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ میرے اس بندے کے لیے تجھے اس کی پیاس کو بجھانا ہے وہ جب تک اللہ کا اس میں امر ہے وہاں تک یہ پیاس بجے گی اور جس دن اللہ نے کسی وجہ سے اس میں جو اپنا کھینچ لیا تو یہ سمندر بھی پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجے اس لیے کوئی بھی دنیا کی چیز اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں نہ عزت ہے نہ جزت ہے نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے کچھ بھی نہیں اللہ کے نشان اس میں عزت ڈالیں گے تو عزت آئے گی اللہ کے نشان اس میں عزت ڈالیں گے تو حکومت کی چوٹی پر بیٹھ کر گلی کر لیں گے اور عزت دینے پر آئیں گے تو جھوپڑے میں رہنے والا آدمی ہوگا جس کا اپنا مکان بھی نہیں ہوگا لیکن ہفتہ شان ہو اس کی محبوبیت اور عزت کو اتنا دلوں میں ڈالیں گے کہ بہت سے اللہ کے ولی ولی اللہ دنیا میں گزرے جب تک رہے دنیا میں دنیا عزت کرتی رہی اور جب دنیا سے چلے گئے تو آج ان کی قبروں پر لوگ جاتے ان کا کوئی فلیٹ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا ان کے نام کا ان کے نام کی کوئی جائیداد نہیں ملے گی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ نہ مال میں ہے نہ پیسے میں ہے نہ دولت میں ہے نہ فخر میں ہے کسی میں نہیں اللہ جس کے لیے عزت کا فیصلہ کرے وہاں عزت اور اللہ جس کے لیے ذلت کا فیصلہ کرے وہاں دلیل ہوگا چاہے سارے اسباب موجود ہیں ایک ایک چیز پر اللہ کی پکڑ ہے ہماری مرضی سے وہ چیزیں ہم اس کے مالک تو بن سکتے ہیں وہ ہمارے گھر میں آ تو سکتی ہے لیکن اس کا نفع اور نقصان اس چیز کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ چاہے تو اسی چیز میں نفع ڈالیں گے اور اللہ چاہے تو اسی چیز میں نقصان ڈالیں گے اللہ کی پکڑ کوئی چیز آزاد نہیں ہے جبرائیل علیہ السلاط والسلام جیسا فرشتہ کہ جو اپنے اصلی ہری پر اگر آ جاتے ہیں تو سر لگے گا آسمانوں کو اور پاؤں لگیں گے ساتو زمین کے نیچے تحت سرا کو اگر بازو کو پھیلاتے ہیں چھ سو بازو ہے بازو کو پھیلاتے ہیں تو ایک حصہ مچھلی کے کنارے کو چھوئے گا اور دوسرا حصہ بکری کے کنارے کو چھوئے گا یہ ہولیا ہے جن کی طاقت کا یہ حال ہے کہ جب ہسپالہ شام ہونے قوم لوٹ کی پانچ بستیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ دیا اس وقت میں جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور چھ سو پروں میں سے ایک پر اس ایک پر کو کھولا ہے اور اس پر کا ایک کنارا اس کنارے پر پانچ بستیوں کو اٹھایا ہے اور اتنا اٹھا کر لے گئے ہیں کہ اس زمین کے مرغوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی اتنا بڑا فرشتہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کو میں سوچتا ہوں تو سکرتے سکڑتے سکڑتے سکڑتے چھوٹے سے پرندے کے مانند ہو جاتے ہیں لیکن جبرائیل اللہ کے قبضے میں اللہ کی مرضی کے بغیر جبرائیل کچھ نہیں کر سکتے یہ پوری دنیا میں اس لیے دنیا کے انسانوں کے لیے آزمائش یہ ہے کہ نادان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں میرے ہاتھ میں آ گئی میرا مسئلہ حل ہو جائے اور اللہ کے تعلق والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ ملک تو فرعون کے پاس بھی تھا اور ملک یوسف علیہ السلام کے پاس بھی تھا اگر اس ملک میں عزت ہوتی اور اس ملک میں کامیابی ہوتی تو فرعون برباد نہیں ہوتا اور اس ملک میں ناکامی ہوتی تو یوسف علیہ السلام کامیاب نہ ہوتے اس چیز میں کچھ نہیں ہے خالی برتن ہے یہ پوری کائنات کی جتنی چیزیں نظر آتی ہے خالی برتن یہ برتن آپ کے گھر میں پڑا ہے آپ چاہو تو اس میں دودھ ڈالو آپ چاہو تو اس میں پانی ڈالو اور آپ چاہو تو اس میں پیشاب ڈالو ایسے پوری کائنات ہے اس کائنات میں رب جلال جو چیز جو وہ کسی کا پابند نہیں لیکن حق طالبہ شاہوں نے دنیا کے انسانوں کے لیے ضابطہ بنایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر چیز میں تمہیں کامیابی ملے تمہاری ہر چیز میں تمہیں عزت ملے تمہاری ہر چیز میں تمہیں سکون ملے تمہاری ہر چیز میں تمہیں عزت ملے اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ بنا کر میں تمہیں دیتا ہوں اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جتنے راستے دنیا میں تمہیں نظر آتے ہیں چاہے چمک دمک جو کچھ نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں تم لے تو آ سکتے ہو لیکن زندگیوں میں کامیابی تو نہیں جا سکتے نو ٹینشن زندگی نہیں گزار سکتے یہ ضابطہ اللہ کی طرف سے کہ اس کے یہاں اللہ کی یہاں قبولیت کے لیے شرط اول جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ رب جلال کیا میں نہیں ہے وہ ماننے نہیں چاہے کتنا بھی اچھا نظر آتا ہو کتنا بھی مہنگا نظر آتا ہو کتنا بھی اس میں ٹھیک ٹاپ ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کوئی طریقہ دنیا میں مانیہ نہیں ہے ایک ہی طریقہ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے علاوہ پھینک دیا جائے گا مردود کر دیا جائے گا اور جو طریقہ اللہ کیا مردود ہے اس طریقے میں سکون نہیں آ سکتا اس طریقے میں عزت نہیں آ سکتی اس طریقے میں زندگی نہیں بن سکتی اس طریقے میں اس طریقے میں برکت نہیں آ سکتی برکت لینی ہے سکون لینا ہے عزت لینی ہے اور زندگیوں میں محبوبیت لینی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اور جتنے دنیا میں برباد ہوئے اور ہو رہے ہیں یہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے اور کوئی چیز نہیں اور جتنے دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں یا ہو کر دنیا میں گئے دنیا سے گئے اور آئندہ جو کامیاب ہوں گے اس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی اس امت کے ساتھ آپ کی شفقت ہے ماں تو کیا شفقت کرے گی باپ کیا شفقت کرے گی اس امت کو ایک ایک طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتایا ہے میں اس طریقے سے تو زندگی گزار تیری دنیا بھی بن جائے گی تیرے دنیا کے کام بھی ہو جائے گی اور تیری آنکھوں بھی بن جائے گی کرے گا تجارت اور پہنچے گا صدیقین کے مقام پر کر رہا ہے تجارت ویپار لے رہا ہے دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس, اس, کے میں دین کو سامنے رکھا ہے محمد اور رسول وسلم طریقے کو سامنے رکھا ہے حدیث میں کیا فرمایا الامین دیکھو بنیاد یہ ہے سچی امانتدار تجارت اسے وہاں پہنچا دی اتاج اور سدو غلامین ماں شہدائے و صدیقی ماں نبی و نا و سدی نا وہ شہدائے و ہی لا رہا ہے وہ بھی خرید رہا ہے بیچ رہا ہے لیکن اپنی زندگی میں علماء سے پوچھ پوچھ کر کے شریعت کو سامنے رکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تجارت کرنا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے تو صبح کو سب مزدور جاتے ہیں آپ نکڑ پر کھڑے ہو جاؤ آپ کے شہر کے صبح کو عیسائی بھی جا رہا ہے یہودی بھی جا رہا ہے غیر مسلم بھی جا رہا ہے اور مسلمان بھی جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو میں نوکری کرنے کہاں جا رہے ہو مزدوری کرنے شام کو جب واپس آئیں گے تو ہر ایک سے پوچھو یہودی کہے گا اتنے ہزار روپے لے کر آیا عیسائی کہے گا اتنے ہزار روپے مل گئے ایک اللہ کو نہ ماننے والا کہے گا اتنے ہزار روپے مل گئے اور ایمان والا آیا اس نے کہا کہ میری مقدر میں جو ہزار تھے وہ مجھے مل گئے لیکن وہ اتنا ہی لے کر نہیں آیا وہ اتنا ہی لے کر نہیں آیا جن پر اس نے مزدوری کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسا کال لمن عمل یدئی ہی مقبول مقفر جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہوئے شام کی اس نے شام اس حالت میں کی ہے کہ اس کے سارے گناہوں کی مفرت کر دی میرے پیارے بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر تشریف لائے کہ اس دین میں رحمت ہے اس دین میں برکت تھی اور برکت کے معنی میں عام طور پر کہا کرتا ہوں یہ عربی کا لفظ ہے اردو زبان اس میں تنگ پڑتی ہے ہمارے یہاں برکت کے معنی کیا سمجھ رہے ہیں ہم پانچ کا کھانا دس نے کھا لیا دس کا کھانا پندرہ نے کھا لیا پندرہ کا کھانا پچیس نے کھا لیا ہمیں بس یہاں تک ہمارے یہاں برکت برکت کے معنی اتنے ہی نہیں ہے یہ بھی ہے اتنے ہی نہیں بلکہ برکت کے معنی یہ ہے جس چیز کو آدمی جس کام کے لیے لایا ہے اس چیز کا نفع اسے ملے گا جو چیز اس کے اولاد ہے اولاد کا نفع اسے ملے گا مال ہے اس مال کا نفع اسے ملے گا بیوی ہے بیوی کا نفع اسے ملے گا اس کا فائدہ ہوگا زندگی میں برکت آئے گی اس سے صاف حق تعالی شانوں کا فیصلہ ہے من عامل سوار ہم نے نو نہ بہ مؤمن فلن حیات پن کوئی کوئی استثنا نہیں کہ جس مرد یا عورت نے نیک اعمال کیے ایمان کی حالت میں ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں خوشگوار سے مانا نو ٹینشن زندگی ہم اس کی بنا دیں یہ سکون حاصل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا تو جہاں پر بھی اللہ کے حکم کو چھوڑا تو اللہ کے امر کے چھوڑنے کی وجہ سے چاہے کیسے بھی نقشے میں ہو لیکن لنکے کی چور کہہ دیا منا وزان ذکری پرندہ لبائی شفل بنوں گا میرے حکم سے اعراض کرنے والا میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں مال کے ہوتے ہوئے پیسے کے ہوتے ہوئے دولت کے ہوتے ہوئے بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے بینک بیلنس کے ہوتے ہوئے زندگیاں تنگ ہو رہی ہے اور ہوتے ہوتے ہوتے یہ ہے کہ دیکھتے رہو کہ آدمی اپنے ہاتھ سے خود مر رہا ہے زندگی کے تمام شعبوں کو ہمیں سکھایا گیا ہے کمانا کیسے کھانا کیسے پہننا کیسے ایسے آدمی کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت جو ہے وہ نکاح ہے جیسے کھانا اس کی ضرورت ہے جیسے پانی اس کی ضرورت ہے جیسے ہوا سانس اس کی ضرورت ہے ویسے جوڑے جوڑا اس کی ضرورت ہے اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑی محبت سے سمجھایا ایک ایک چیز باپ تو بیٹے کو کیا سمجھائے گا کہ اگر نکاح کرنا ہے کون سی عورت سے نکاح کرے مشورہ دیا ایک حدیث میں زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا اور فرمایا سرکار نے تم کا ہول لے تو لے بے ہا بلے جما ماں بلے ہا بلے جی کہ دنیا میں نکاح کی بنیادیں چار ہوتی ہے کچھ لوگ خاندانی بنیاد پر کرتے ہیں کچھ لوگ مال کی بنیاد پر کرتے ہیں کالی کروٹی ہو مال آنا چاہیے کچھ لوگ جو ہے وہ حسن کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ چاہے اس کے اخلاق کیسے ہو کیسی بھی بد اخلاق ہو لیکن حسین ہونی چاہیے اور کچھ لوگوں کی بنیاد دین ہے کہ چاہے اس کے پاس جو کچھ ہو مال ہو یا نہ ہو اس میں دینداری ہونی چاہیے اب یہ چار بتائیے پھر امت کو مشورہ دیا کون پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہیں جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں اس امت کو مشورہ دیا فرد فرد ذاتی دین تجھے اگر موقع آئے تو کس کو چنیو دین والی کو چنی یہ ہماری ضرورت ہے لیکن حق تالا شاہ نے ہماری ضرورت کو دین بنا دیا یہ پورا مجمع اس بات کو سمجھے ایک بہت زبردست غلط فہمی میں آج مسلمان پڑا ہوا ہے بہت زبردست سمجھدار نہ سمجھ سب نکاح جو ہے اس کو آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے کی چیز سمجھ رہا یہ دھوکہ ہو رہا ہے حالانکہ نکاح کیا ہے نکاح عبادت ہے جیسے نماز عبادت روزہ عبادت حج عبادت قرآن کی تلاوت عبادت اللہ کا ذکر عبادت ویسے نکاح عبادت کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ فرمان نکاح و شطر المان نکاح ایمان نکاح کے بیان کی نکاح کرو تو یہ نکام عبادت ہے اور ہمیشہ عبادت جو ہوتی ہے وہ پوری امت کے درمیان ایک ہی ہوتی الگ نہیں ہوتی نماز سب کی یہاں ایک ہی ہے چاہے فیجی میں پڑھو چاہے آسٹریلیا میں پڑھو چاہے انڈونیشیا ملیشیا میں پڑھو چاہے برما میں پڑھو چاہے ہندوستان میں پڑھو چاہے مکہ میں پڑھو چاہے مدینہ میں پڑھو چاہے یورپ میں پڑھو چاہے لندن میں پڑھو فرانس میں پڑھو ترکی میں پڑھو اور چاہے امریکہ میں پڑھو یا چاہے ساؤتھ امریکہ کے جزائر میں پڑھو جہاں بھی مسلمان پڑھے گا تو نماز اس کا ایک ہی طریقہ کیوں عبادت ہے ہر جگہ فجر کی دو رکعت ہی فرض پڑی جائے گی مغرب کی تین ہی پڑی جائے گی عبادت ہے پوری امت کے لیے عبادت کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے روزہ عبادت ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر پورا ہوتا ہے چاہے تیئیس گھنٹے کا دن ہو جائے بیس گھنٹے کا دن ہو جائے یا بارہ گھنٹے کا دن ہو جائے اور پوری دنیا میں ایک ہی ہے گرمیوں میں روزے ہیں بہت سے ممالک وہ ہے کہ جہاں بائیس گھنٹے کا روزہ ہے لیکن یہ نہیں ہے اب عبادت ہے روزہ عبادت ہے صبح صادق سے شروع ہوگا اور غروب آفتاب پر ختم ہوگا ایسے ہی نکاح عبادت ہے نکاح قومی چیز نہیں ہے مہمان قوم کا نکاح الگ شیخوں کا الگ سجدوں کا الگ مغلوں کا الگ تو نماز سب کی الگ ہے جیسے نماز کا سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جیسے نکاح کا ایک ہی طریقہ ہے پوری امت کے لیے آپ نے خود گیارہ نکاح کر کے امت کو بتایا صحابہ کرام نے نکاح کر کے امت کو بتایا عملی طور پر آپ نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر کے بتایا اور قیامت تک کے لیے امت کو سبق دیا گیا اگر نکاح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور دین ہے اور حقوق کی ادائیگی ہے تو یہ نکاح رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سب سے بنیادی چیز آپ کو جو ملے گی حقوق کا دینا ملے گا حقوق دینے جو حقوق کا مسئلہ ہے اس لیے نکاح کے خطبے میں جو آیتیں عام طور پر پڑی جاتی ہے اس میں نکاح کا لفظ نہیں ہے تینوں آیتوں میں مشترک جو لفظ ہے یا یو حلین آپ تقوبہ یا تکور لدین آمن تک اللہ تکوا ہے اور یہ چونکہ باریک مسئلہ ہے گھر کے اندر میں بیوی میاں کے کیا حقوق پائمال کرتی ہے میاں بیوی کے کیا حقوق پائمال کرتا ہے اس کو باہر کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا اس لیے اس کا تعلق تقوی سے اللہ کا خوف ہے حقوق ادا کرے اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو یہ حقوق کو پائمال کرے گا کہ یہ نکاح جو ہے یہ بہت نازک چیز ہے اس نکاح کی اس نکاح میں جس طریقے پر نکاح کیا گیا ہے اس کے اثرات اگلی پوری زندگی پر پڑتے ہیں اور پوری زندگی پر نکاح کے اثرات آگے آتے ہیں یہ نکاح پہلی چیز تو یہ عبادت دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں بہت نادانی ہو رہی ہے ماں اور باپ بہت نادانی سے اپنے اپنے معصوم اور سیدھے بچوں کی زندگی اپنی نادانی سے برباد کرتے ہیں یہ نکاح ہے کیا ایک بچہ اور ایک بچی ایک لڑکا اور لڑکی ان کی زندگی کی ابتدا ہے اکیلے تھے اگر یہ نکاح نہیں کرتے پچاس ساٹھ ستر سال پہنچ کر کے لڑکا بھی دنیا سے چلا جائے گا لڑکی بھی دنیا سے چلی جائے گی کوئی اس کو یاد نہیں رکھے گا بھول گیا کوئی نسل ہی آگے نہیں چلے گی نکاح کیا ہے ایک بچے اور ایک بچی ایک لڑکے اور لڑکی کی زندگی کی ابتدا ہے اوپننگ یہ اکیلے تھے دونوں آج دو ہوئے ہیں اب ان کی زندگی شروع ہوئی آگے جا کر تین ہوں گے چار ہوں گے پھر یہ آگے جا کر دادا بنیں گے نانا دادا دادی بنیں گے نانا نانی بنیں گے یہ پوری نسل پوری اوپر تک جائے گی یہ لکھا اوپننگ ہے اس بچے اور بچی کی زندگی کی اس کا اثر پڑتا ہے کیسا بھی آدمی ہوگا لیکن دکان کی اوپننگ کرتا ہے تو کس کو بلاتا ہے کارخانے کی اوپننگ کرتا ہے کس کو بلاتا ہے مکان کی اوپننگ کرتا ہے کس کو بلاتا ہے تو اللہ والا آ جائے دو رکعت میرے گھر میں نماز پڑھ لے کوئی اللہ والا آ جائے آج میری دکان میرے کارخانے کی اوپننگ ہے بسم اللہ کرے دعا کراؤ کرا اس بچے اور بچی کی زندگی میں کی اوپننگ ہے اب یہ ان کی زندگی کے پورے اثرات آگے آئے اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام نے کیا فرمایا آزم النکاح نکاح بر قتل برکت کا چھپی ہوئی ہے پوری دنیا کے انسان نابینا ہے اس میں بینا ہے تو ایک ہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب اندھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک ایک چیز اپنی امت کو بتائی ہے کہ دیکھو دیکھو دنیا کے نادان اور دنیا کے اندھے انسانوں کو دیکھ کر تم بحث مت جانا بہت مت جانا دوسروں کے ڈگر پر کہیں چل نہ دو اس نے سمت کو سمجھایا آزم ان نکاح برکتن ایسر ہو ماؤنا سب سے بڑا سب سے بڑا آزم کا لفظ ہے سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے ایسر ہو مؤنا امت کو راز بتا دیا ہے کہ دنیا کی غلط باطل مذاہب کو دیکھ کر کے اس کا پاؤں کہیں پھسل نہ جائے اور ان بچوں کی زندگیوں کو برباد نہ کرے اور دنیا میں کئی مرتبہ ہفتہ لا شاعر دکھاتے ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جہاں فضول خرچہ ہوئی ایک ایک نکاح میں پچاس پچاس لاکھ ہوئے اور ایک ایک نکاح میں دس دس کروڑ ہوئے سال ہوتے ہوتے میاں اور بیوی اور بچہ اور بچے دونوں لگتے ہیں یا ان کے اخلاق نہیں بدلے ہیں اس ماں اور اس باپ نے ان دونوں کی بچوں کی زندگیوں کو کے اندر میں انہوں نے تیزاب ڈالا صرف کیوں اپنا نام کے لیے خدا کے دیں اپنے بیٹے میں اپنے بیٹے کی نکاح میں اتنے لاکھ روپے لگائے اتنے گھوڑے رچوائے اتنا یہ کیا اتنا یہ کیا اپنا نام اونچا کرنے کے لیے یہ نادان یہ نادان اس کا انتہائی محبت والے بیٹے کی زندگی کو یہ اجاڑ دیتا ہے اسے کچھ پتا نہیں نادان کو جیسے شرابی کو پتا نہیں ہوتا ایسے اسے مال کا نشہ چڑھا ہے تو کچھ پتا نہیں جیسے شرابی کو کچھ پتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں اپنی سگی ماں کو لات مارتا ہے اپنی سگی بہن کو پتا نہیں کیا کیا گالیاں دیتا ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ میں کیا غصہ نہیں کرتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ نشے میں جیسے شراب کے نشے والا بے بھان ہو جاتا ہے اور اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے اپنے بیٹے کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں اور میری اپنی بیوی کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں صبح کو جب اٹھتا ہے تو وہ روتا ہے میں نے کیا ماں میں نے تجھے گالی دی ماں میں نے تجھے تھپڑ مارا بہن میں نے تیرے ساتھ گستا بھی تھی اور اپنے اس ناک ہاتھ مار کر میں نے کیا نشے میں تھا نشہ ایک نہیں ہوتا نشہ ایک نہیں ہوتا شراب کا نشہ تو دو تھپڑ پر اتر جاتا ہے شراب کا نشہ تو کچھ کھٹی چیز اور لیمبو پلانے پر ختم ہو جاتا ہے شراب کا نشہ تو دو چار گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے لیکن مال کا اور کیبر کا نشہ چڑھا ہے تو اللہ کو اس پر رحم آ جائے تو کوئی جھٹکے کے ساتھ بھی شاید اس کا نشہ اترے ورنہ یہ موت پر اترتا ہے یہاں وہی مال کا نشہ ہے اس مال کے نشے میں جیسے وہ شرابی اپنی سگی بہوئے میں کیا جملہ ادا کروں دنیا میں ہو رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ میں بہت ہی بے حیائی کا برتاؤ کرتا ہے اور دوسرے دن اپنا سر پھوڑتا ہے یعنی کیا کر لے اسے مال کا نشہ ہے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گلے نہیں اتر رہی اور پھر کچھ سالوں کے بعد میں سر پٹک پٹ کر کے کہتا ہے میں نے کیا کر دیا جب اس گھر میں بے برکتی ظاہر ہوتی ہے جب اس گھر میں میاں اور بیوی کا جوڑ نہیں ہوتا جب بہت سر فری بیوی ملتی ہے بہو ملتی ہے یہ ساری اور کچھ نہیں وہ لڑکی تو اچھی تھی تیری حرکتوں نے اور تیری بے وجہ سے تیری حرکتوں کی وجہ سے بے برکتی آئی ہے اور تیری زندگی اجڑ گئی ہے میرے بھائی ہو میرے بھائی ہو میرے بھائی ہو ہم آپ کے ہمدرد ہیں سارے علماء جو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کے ہمدرد ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ایک آدھی ہے کہ ہم طالب نہیں ہیں آپ ہم آپ کی زندگی کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کی زندگی کو سروسبد دیکھنا چاہتے ہیں کے لیے بار بار کوئی راستہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اسے امت کو دیا گیا ہے بڑا ہی برکت والا راستہ کتاب میں برکت اور میں عام طور پر میرے بچوں سے یہ پورے سفر میں میں نے ہر جگہ بجبے کو مخاطب کیا اس کے بعد میرے یہ بچے جو آج دلہا بنے ہوئے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں بیٹا سنبھل کے رہنا یہ دن واپس نہیں آئے پوچھو علماء سے دنیا کے رواجات بس پوچھو علماء کو پوچھو اور اللہ کا شکر ہے بہت سے آنکھوں والے جو چھلکتے نہیں ہیں تو چھوٹے دل کے ہوتے ہیں تھوڑا سا لاکھ کروڑ روپیہ آ گئے تو چھلک جاتا ہے چھلکا ہے ادھر اللہ کا شکر بہت سارے امت میں ہزاروں نوجوان ہیں جن کو اللہ نے بلینر ملینر نہیں بلینر بنایا لیکن انہوں نے اپنے نکاح میں کہ میری زندگی کی ابتدا ہے اسے میں برباد نہیں کروں ایک ایک سنت پر نگاہ رکھی ہمارا ایک عرب نوجوان بلینر تھا نکاح ہوا رات کو عشاء کے بعد گھر میں گئے بیو سلام کیا بیوی بیٹھی ہوئی تھی بیٹھا پاس میں اس نے کہا دیکھ میری دو باتیں سنی آج ہم دونوں کی زندگی کی پہلی رات خواہشات کے لیے پوری زندگی پڑی تھی یہ پہلی رات ہم دونوں کی زندگی میں دوسری بات نہیں آئی دوسری بات نہیں آئی اللہ کے نبی علیہ والسلام کے طریقے پر ہماری رات اور اس کا یہ ہے کہ میں باوضو ہوں تیرا وضو نہیں ہے بنا لے ہم دونوں نماز پڑھے بیوی نے کہا میں باوجود پیچھا مسلح پیچھے وہاں گئے اس نے نماز کی نیت بند بیوی اس کی مختلف دونوں نفل پڑھ رہے جتنے اس میں ہمت کی اتنی دیر تک اس نے پڑھی کون ہے بلینر سب کچھ ہے اس کے یہاں پھر اس کے بعد اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیوی بھی پاس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دونوں آمنے سامنے بیٹھے یہ دعا مانگتا رہا دونوں روتے رہے دعا مانگتا رہا دونوں روتے رہے اپنے لیے اپنے نسلوں کے لیے اپنے آئندہ زندگی کے لیے سب مانگو جب یہ دعا سے بیوی آمین کہتی رہی جب یہ دعا سے فارغ ہوا تو اسے بیوی سے کہا حدیث میں یہ بھی ہے کہ پہلے میاں مانگے پھر اس کے بعد میں بیوی مانگے تو اب مانگ میں آمین کہتا ہوں اسے جو مانگنی تھی اس نے مانگی اس نے آمین زندگی جی۔ زندگی یہ زندگی کی اوپننگ ہے اسے راتیں تو پھر مرنے تک آتی رہے گی یہ دوبارہ یہ رات نہیں آئے گی اس رات کے ہے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں جتنے گناہ ہیں ان سے کہتا ہوں بیٹا سنبھل یہ ایک رات دو بارہ نہیں گی اس بیوی کے ساتھ میں پہلی رات دوسری مرتبہ نہیں آئے خواہشات کے لیے تو زندگی ہے اللہ نے حلال کیا ہے ایک کو دوسرے کے لیے سمجھو سمجھو ایسی بھولیں مت کرو کہ جس بھول کا اثر موت تک بھگتنا پڑے جس بھول کا اثر ہماری اولادوں میں آئے اس لیے کہ زندگی میں نکاح کا جو مقصد ہے قرآن جو کہہ رہا ہے کہ نکاح کیوں کرتا ہے آدمی تاکہ میاں پوری دنیا کا تھکا ہارا چاہے اپنا جھوپڑا ہے جھوپڑے میں پہنچتا ہے اپنے بیوی بچوں کے پاس میں تو سکون ملتا ہے اس کے نکاح کا موضوع یہ ہے یہ تسکون ہی نہیں وہ جہاز بھائی نے موت دیتا رحما سکون وہاں سکون ملے لیکن اگر اس کی غرض و غائب سے ہٹ گئے اس کی بنیادوں کو بگاڑا اور اس کی بنیاد کو صحیح نہ رکھا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں سکون لینے کا تھا وہاں سے ٹینشن آئے اور دنیا بھگت رہی گھر گھر کے یہ قصے بن چکے ہیں اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں انتہائی برکت انتہائی کامیابی انتہائی زندگی کا سکون اب ہر ایک چاہتا ہے اس طریقے پر میں چلوں ہر ایک چاہتا ہے کون نہیں چاہتا پورا مجمع اتنی توجہ سے بات سن رہا تھا بغیر محبت کے نہیں سن رہا لیکن چل نہیں پاتا پھنس جاتا ہے اس پر چلنے کے لیے طاقت چاہیے جیسے دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے انسان کی باڈی میں طاقت ہونی چاہیے طاقت ہے بھاگے گا ایک جوان بچہ ہے اس کو کوئی کام سو کو دو کلو میٹر بھیجو ابھی جا کر آ جائے کیوں اس کے بدل میں طاقت ایک بوڑھے آدمی کو یہاں سے اٹھ کر وہاں تک جانا پانی کا گلاس لانا مشکل ہو جاتا ہے گھنٹوں پیاسا رہتا ہے کوئی آئے مجھے پلا دے بیٹے کوئی آتا ہے بھائی میرا پانی پلا دے کیا ہوا اس کو بدل میں تا یہی حال ہے بدن میں طاقت ہے آدمی بھاگتا چلتا پھرتا بیٹھنا اٹھنا بات کرنا سب آتا نہیں ہے تو پھر آدمی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے بات کرنے میں بھی اس کی بات پوری آواز نہیں نکال پاتا ایسے یہ دین ہے دین پر چلنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے ایمانی طاقت ہوگی دین پر چلنا آسان اور ہر ایک کو چاہیے ہر لائن کے دین پر چلنے کے لیے اندر میں ایمانی طاقت ہے اور اسی ایمانی طاقت کے لیے یہ دعوت کی نقل و حرکت یہ سارے اعمال ہیں چار مہینے چلہ تین دن گشت روزانہ کی ملاقاتیں روز کی مغرب مسجد کی تعلیم یہ اعمال ہے ان اعمال میں لگتے رہیں گے اندر میں ایمان میں طاقت آتی چلی جائے گی اور دین پر چلنا آسان ہوتا چلا جائے گا اسی کے لیے اجتماع ہے اب طے کرو ان شاء اللہ دین پر چلنا ہے اور دین کی زندگی میں آئے اس محنت میں بھی ہم سب کو لگنا ہے لگو گے بھیا اب ایک بات پورے مجمے سے میں عرض کر دوں کہ یہ جن بچوں کے نکاح ہیں یہ ہمارے ہی بچے ہیں مسلمان کے حقوق میں سے کہ مسلمان کی خوشی میں شریف ہوئے اس لیے جہاں نکاح کی مجلس ہوتی ہے بعض شادی اس چلنے شروع ہو جاتے ہیں بیٹھو میں بیٹھو تک بیٹھو پھر اس کے بعد میں حجاب قبول میں تھوڑی دیر ہوگی تو ٹھیک ہے پیچھے اس کو ضرورت ہے تو فارغ ہو جاؤ باقی انتشار کرو اطمینان سے بیٹھے رہو اپنی تصویرات پوری کرتے رہو اور مسلمان کی خوشی میں شریک کرو گے بھیا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به